وسلم پیارے بھائیوں دوستو عزیزو ایک نکال کے دے دو اچھا اللہ جل جلالہ امن والہ اکرم الاکرمین ارحم الراحمین ساری مخلوق اس کا کنبا اور کرم بالا کرم کرم بالا کرم انسان بھی بنایا اپنی خلافت کا جوڑا بھی پہنایا اس نبی کی امت میں ہونے کو پیغمبروں نے تمنا کی بغیر ہمارے استحقاق کے صرف اور صرف اپنے کرم سے سراپا نور سراپا رحمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا خود اس امت میں ہونے کے اور امت کے کتنے فضائل اور اس کی کیسے خصوصیات اور قیامت میں اس کی کتنی صفیں اور حضور میرے بھائی اور دوستو ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ نے براہ راست بندہ بنایا خلیفہ بنایا نبی کی امت نے پیدا کیا ایمان کی دولت کہ جس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں یہ باقی دنیا جس کو دولت دولت دولت کہتے ہیں دولت کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے وہ اصل دولت ایمان کی دولت اصل نعمت ایمان کی نعمت اصل نعمت دین کی نعمت جو زندگی کے تمام شعبوں کو ایسے لیے ہوئے کہ ہر قدم پر مدد ہی مدد تائید ہی تائید حفاظت ہی حفاظت برکت ہی برکت رحمت ہی رحمت دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تو ان ایمان والوں سے اس سے بڑھ کر کے تو کوئی شرافت ہی نہیں جیسے کوئی بزرگ کسی اپنے خادم کو کہے کہ بھائی تم یہ کر لو تو خادم کتنا خوش ہوتا ہے حضرت نے مجھ سے فرمایا ہے حضرت نے مجھ سے فرمایا ہے باپ بیٹے سے کہے بیٹے ذرا یہ کر لو ہاں ابا جان نے مجھ سے کہا ہے براہ راست اللہ جل جلال وال براہ راست ایمان والوں سے اور یہ قیامت تک کے لیے لیکن اس لیے کہ قرآن تو قیامت تک بولے گا ایمان والو دین کے مددگار ہو جاؤ ایسے جیسے حضرت عیسائی نے مریم علیہ تسلیم نے اپنے حوالین سے کہا تھا میرا ساتھ کون دیتا ہے میری مدد میری نصرت کون کرتا ہے تو بین اسرائیل کے ایک بڑی جماعت نے ہم ہیں آپ کے انسار ہم ہیں آپ کا ساتھ دینے والے اللہ جل جلال امن والوں نے ان کی مدد فرمائی تائید فرمائی اور غلبہ مرحمت فرمایا کامیاب فرمایا ہم ایمان والوں سے براہ راست حق تلاش اسی لیے مولانا محمد الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کا تو جان اور مسلمان کی تو جان اور مال ہے ہی دین کے لیے اور جب یہ دیندار بنتا ہے ایک تو علماء نے اللہ جزائے خیر علماء کرام کو اسی لیے ہمیں ہم سے بار بار کہا جاتا ہے علماء کی صحبت ان سے علم حاصل کرنا ان سے استفادہ کرنا پوچھ پوچھ کے زندگی کے ہر قدم پر شریعت سنت کی روشنی میں چلنا جس طرح دینی زندگی کے پانچ شعبے بیان کیے عقائد عبادات معاملات کی صفائی معاملات معاشرت رہن سہن اور اخلاق اسی طرح دنیاوی زندگی کے شعبے کھانا پینا پہننا مکان سواری اور شادی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کی تو جان مال ہے ہی دین کے لیے جب یہ اپنے کھانے پینے کمانے خرچ کرنے شادی بیاہ میں بھی جب شریعت سنت کا پابند ہوگا تو اس کی دنیا دنیا نہیں اس کی تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے اس کا کھانا اس کا کمانا اللہ اکبر اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ بار بار سنتے ہیں اور ہمارے حضرت مانا ابراہیم صاحب دامد ہم تو بہت ہمیں سناتے ہیں کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے دین میں تو ہر چیز کے فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں نماز اس سے پہلے وضو اس وضو کی تیاری اس کے کتنے فضائل مسواک اس کے فضائل وضو کی نیت نماز کی نیت سے وضو کے فضائل پھر اس کے مسائل بھی بتلائے وضو میں کتنے آزاد کہاں تک وہ سارے مسائل بتلائے چہرے کا ہاتھوں کا پیروں کا سر کا مسئلہ وغیرہ جو فرائی کہ ہمارے دین میں ہر چیز کے فضائل بھی اور مسائل بھی کاروبار کے فضائل بھی کہ سچا امانت دار تاجر قیامت میں نبیوں کے ساتھ اس کے مسائل بھی حلال حرام دھوکہ نہ دینا ملاوٹ نہ کرنا جو سامان دکھائے وہی دینا لینے میں پورا دینا لینے میں پورا لینا اس لیے کہ پہلی امتوں کے واقعات ان کی تباہی کے واقعات باہر ہوئے نبیوں نے ان کو سمجھایا کہ تمہاری یہ جو عادت ہے لینے میں تو پورا لیتے ہو دینے میں ادھورا دیتے ہو ویل تفین تباہی ناکامی اور حضرت شعیب علیہ شراط التسلیم نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا لیکن عادت نے چھوڑی بہت پیار کے ساتھ سمجھایا تھا انی اراکم بخیرین خیرین اخاف نہیں تم آداب یومی اس وقت یہ جو تم لینے میں پورا اور دینے میں ادھورا کرتے ہو دو پیسے تمہارے پاس جمع ہو رہے ہیں اس میں تمہارے کھانے پینے پہننے اوڑھنے تمہارے فرنیچر تمہاری بدوباش ایسی نظر آتی ہے کہ روز ترقی پر روز کے سوٹ شادی کے الگ ولیمے کے الگ اور افریقہ کے الگ اور می کے الگ اور ہنی پتا نہیں کیا کیا <laughs> اور سردی کے الگ گرمی کے الگ ان میں خیر بہت اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں لیکن نبی بتلاتے ہیں غیب کی باتیں جیسے ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں نا بعض مرتبہ پانی میں جراثیم ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کو نظر نہیں آتے گلاس بہت صاف ستھرا اور پانی بھی اس صاف نظر آ رہا ہے لیکن پینے کے لیے قریب لے جا رہے ہیں منہ کے اور ڈاکٹر مول صاحب مول صاحب بھائی یہ پانی مت پیو بھائی کیوں اس میں جراثیم ہے ہاں، اتنا اچھا تو گلاس ہے ایسا صاف تو پانی ہے کیا ہو میرے ساتھ وہ اپنے لیب میں لے جاتے ہیں اپنے آفس میں لے جاتے ہیں وہ جو شیشہ ہوتا ہے نا جو چھوٹی چیز کو بڑا بتاتا لو دیکھو <laughs> یہ تو پورا گلاس جراثیم سے بھرا ہوا ہے یہ کتنا پیا ابھی تک یہ میں تو صبح سے پانی پی رہا ہوں کوئی دس گلاس تو کم سے کم پیے ہی ہوں گے کہنے پھر ایسا ہے کہ اس وقت تو فوری طور پر ایک فرسٹ جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر اپنی زبان میں فرسٹیج پہلا نسخہ میں آپ کو ایک دوا دیتا ہوں مکسر اپنے ہاتھ سے بنا کر لکوڈ ہوگی اسے پی لیجیے اس سے دست آئیں گے تو ان دستوں سے وہ جراثیم نکل جائے فرسٹیڈ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری یہ ساری محنت دین کی محنت ہر فرد بشر ہر فرد امت کے راستے سے کہ سب سے پہلے امت دیندار بن جائے وہی اس لیے میں نے کہا کہ علماء نے جو شعبے بتائے ہر شعبے کا پورا دین اس کے فضائل اس کے مسائل کے ساتھ اور اس ایمان والے کا کردار اس کی اپنی دینی زندگی انسانوں کے منہ میں ایسا پانی بھر رہا ہو جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے کہ ساری امت دیندار بن جائے جتنے شعبے عقیدہ کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے اس کے عقیدے میں فرق نہیں آ سکتا اللہ ہی سب کچھ اللہ ہی سے سب کچھ کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں نفا نقصان زندگی موت تندرستی بیماری بننی بگڑنی صرف صرف اللہ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عجمعین کو ہمارے لیے منع قرار دیا کہ وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اللہ کے ساتھ کے شہد و پیمان کو ایسا سچا کر دکھایا کہ ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی اجازت صدق و معاذ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے اللہ کے ساتھ کا عہد پیمان تجھے ہی مانیں گے تیرے علاوہ کوئی محبوب ہے نہ مسجود مقصود ہے کوئی نہیں تو ہی معبود تو ہی محبوب تو ہی مسجود تو ہی مقصود اور تیری ہی مانیں گے کہنا ہوگا تجھے سے کہیں گے عہد و پیمان اس عہد و پیمان کو صحابہ نے جس طرح سچا کر دکھایا اللہ نے گواہی دی اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یہ یہ سچوں کی زندگی ہے سچے ایسے ہوا کرتے ہیں دنیا دست ہاتھ سے نکل جائے پرواہ نہیں ایمان پر آنچ نہ آئے عقیدے میں کوئی خرابی نہ عبادت جاندار معاملات صاف رہن سہن زندگیوں میں کشش پیدا کرنے والی لالچ پیدا کرنے والی جیسے مدینہ پاک میں رہنے والے انصار مدینہ رضوان اللہ تجمعین کی زندگی یہودی آتے تھے اور وہ کہتے تھے دیکھیے تو ہم نے بہت کیا ان کے خاندانوں کی لڑائی اور کہاں کا کیا قصہ کیسا ختم ہوا یہ تو سارے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد اس لیے حضور کے ماننے والے اور حضور کے صحابہ کی جو صفات بیان کی گئی جس نمونے پر ہمیں اپنے آپ کو لانا ہے اس ساری محنت سے کہ وہ صفات رحما اوبئی نہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے فرش راہ بننے والے کیا دو سگے ماں کے پیٹ سے جنے دو بھائیوں میں محبت جو ان میں محبت خاندان قبیلہ کام دھندا سب الگ لیکن آپس کی ان کی رہما او بھائی نہ آپس کی ان کی معاشرت ایسی اور اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق کراہم رخ سجدہ توڑ ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے تھے تابڑ توڑ رکو ایسے کرنے والے نماز کے بعد نماز جہاں فارغ وقت ملا اصلا خیر موضوع ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے تھے فارغ وقت کا بہترین مشرف نماز اصلا خیر موضوع فارغ وقت کا بہترین مشرف نماز آپس میں بھائی ایک دوسرے کے لیے فرش راہ اللہ کے سامنے جھکنے میں سجدوں میں پڑھنے میں اللہ کے حمد و ثنا میں اس سے چپکے چپکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلی یونادی رب نمازی اپنے پروردگار سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے مناجات جیسے کوئی کسی سے چپکے سے کسی کی کان میں کہتا ہے یہ سجے میں ایسی ایسی کہتا ہے اور یہ کھڑا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے اور کیا اس کا دھیان ہے عبادات جاندار عقیدہ پختہ ایسا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے معاملات کہ صحابہ کے معاملات پہ کیا کہنے ہیں ان کے تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام یعنی صحابہ کی زندگی نمونہ بتائی حضرت نظام الدین اولیا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ابھی میں پڑھ رہا تھا اپنے مدرسے کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہیں تلاش تھی کوئی اللہ والا کوئی دل جلا جس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں چوبیس سال تک اس تلاش میں رہے کہیں نظر نہیں جب رہی کسی نے بتایا کہ یہ جو پاک پٹن ہے وہاں ایک بابا فرید ہے ان کے پاس چلے جاؤ وہاں سے پیدل چل کر آئے بیت فرما لیجیے بیت ہونے کے لیے آیا ہوں فرمایا کہ کسی کا کوئی حق تو تمہارے ذمہ نہیں ہے عرض کیا جی حضرت حق تو ہے کس کا طالب علم کے زمانے میں ایک لالا جی سے کتاب کی جلد بنوائی تھی اس کے دو پیسے میرے ذمے رہ گئے تھے اور کئی مرتبہ خیال آیا کہ اس کو جا کے دیا ہوں اور وہ کسی کام میں ایسا کہ میں بھول گیا ابھی تک اس کے دو پیسے حیرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرما جاؤ پہلے وہ اس کا حق ادا کر کے آؤ پھر پیدل چل کے نظام الدین ریاض پور اس کا نام تھا اس بستی کا لالا جی کو تلاش کیا بہت بیمار بوڑھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچے بھائی یہ تیرے دو پیسے میرے دو پیسے کائی وہ پورا بت, بتایا کس طرح ہوا اس کے دو پیسے دیے اور پھر پاک پٹن آئے اور پھر بات ہوئے اس لیے کہ حقوق العباد بندوں کا اللہ اپنا تو بہت سختی ہے بہت سختی لیکن بندوں کا اللہ معاف نہیں کریں گے بندوں سے دلوائیں گے یہ تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی زندگی ہے اللہ علیہ کا اور کس کو کس کو کیا کہے یہ تو غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں اس لیے وہاں سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ کو پہلے دن کا پہلا سبق اس کلمے کو پڑھنے کے بعد یہ جو تمہارے پاس وقت ہے جس کو زندگی کہتے ہو جان کہتے ہو یہ جان جو پیسہ ہے کوڑی ہے یا کروڑ ہے اور جو عقل و خیرت اور جو تمہارے پاس سمجھ بوجھ ہے خبردار اس کلمے کے پڑھنے کے بعد یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے یہ امانت ہے اللہ کی اس کی ایک سانس میں خیانت اس کی ایک پائے میں خیانت جس دماغ کی سوچ اور جذبات اور خیالات اس میں خیانت یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں امانت ہے اب پوری امانت داری کے ساتھ اسی لیے پوچھا جائے گا قیامت میں لیکن اسلام کی پانچ بنیادیں بتلائی قیامت کے پانچ سوال بتلائے زندگی کہاں بتائی کہنے کو بہت آسان لفظ ہے کیا سوچا وقت کہاں پیسہ کہاں کیسے کمایا کہاں خرچ کیا تو پہلے دن کا پہلا سبق صحابہ کرام کہ اب ہم اس امانت کو کیسے ادا کریں آپ کیا چاہتے ہیں اللہ پاک آپ نے زندگی دی ہے آپ نے مال دیا ہے آپ نے ہی اور بوجھ دی ہے کہ ہاں ہم نے تمہارے لیے تمہیں یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنا ایک پکا ٹھکا نمونہ تمہارے لیے جان والی امانت مال کی امانت سوچ کی امانت اسی لیے ہمارے شروع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے ہمارا چلہ ہو گیا ہم نے چھ مہینے اور ہم نے سال اور ہم نے سات مہینے کی اور ملکوں میں اور یہ صرف آنا جانا نہیں سوچ بدل جائے سوچ کیا سوچ بدلے کہ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے قریب ہو جائے کیا آپ کی کیا سوچ تھی کہ اللہ کا ہر بندہ بندی جس زمانے میں بھی ہو جہاں بھی ہو جس نوعیت کا ہو جہنم سے بچ کر جنت کی راہ پر پڑ جائے اللہ کا تعلق اللہ کی پہچان اللہ پر مٹنا اس کے حکموں کی پابندی نبی کا دامن تھام کر نبی کی شہراہوں پر دوڑنے لگے جو سوچ اسی لیے محدثین سنگھ نے شمائل لی میں سمت ہوں فکرا نت ہوں ذکر طویل سمت اگر آپ کی خاموشی ہے تو بہت لمبی اور اس میں گہرے اترے ہوئے آپ فکر میں ڈوبے ہوئے اللہ بندے تیرے ہیں تو نے پیدا کیا ہے اور تو نے ان کو خلافت کا جوڑا بھی پہنایا ہے یہ جہنم میں جائیں گے یہ تجھے نہیں پہچانیں گے تجھے نہیں مانیں گے تیرا کہاں نہیں کریں گے اور سوچ میں جو آنسو کی لڑی بن جاتی تھی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی کلام فرماتے ہیں تو اللہ ہی کی طرف کر جو ہر ایک کو ہر ایک کو اللہ کی پہچان اس اللہ کو پہچانو جس نے یہ دنیا اور سارا سامان تمہارے لیے اور تمہیں آخرت کے لیے دنیا تمہارے لیے تم اللہ کے لیے ایسے پیار کے ساتھ میرا کیا کہ نبی ہی بتاتے ہیں جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس میں جراثیم ہیں ہر ایک کو نظر نہیں آتے حضرت شعیب علیہ تسلیم نے قوم سے کہا تھا انی اراکم بخیر بہت بھلے چنگے اچھلتے کودتے کھاتے پیتے بغلیں بجاتے نظر آ رہے ہو لیکن انی علیکم عذاب یوم محیط ڈر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ اللہ کا عذاب عذاب تمہارے چھوٹے بڑے عوام سب کو ایسا گھیرے میں لے گا کہ کوئی بچ نہیں سکے گا نبی ہی بتا سکتے ہیں لیکن نبی کے پاس اللہ کا علم لیکن ہر زمانے میں جب بھی نبی نے دعوت دی ہے تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوئے ایک وہ جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا نبیوں کی بات پر قدم اٹھایا اور اس بات پر قدم اٹھانے میں ایمان اتنا مضبوط کہ ہاں جان پر بن جائے برداشت کریں گے اب نبی کی بات کے خلاف نہیں کریں گے یہ کر کے دکھایا کہ دوسری قسم جنہوں نے نبی کا نبیوں کو ستایا نبیوں کی بات کو ٹھکرایا نبیوں کو طرح طرح کے جملے اور فکرے ان کی شان میں گستاخیاں ان کی تباہی سارے واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں اسی لیے قرآن کہتا ہے وہ ان ذکر اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عالم علیہ السلاۃ سے لے کر عیسائی مریم تک جتنے نبی جتنے پیغمبر جتنی آسمانی کتابیں جتنی قومیں جتنی امتیں اور سب سے اخیر میں آپ اور آپ کے زمانے اور آپ سے پہلے یہ جتنے واقعات ہیں یہ ہم آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم نے ذکری آپ کو اور آپ کی قوم کو یاد دہانی ہے اسی لیے کہا نا کہ نشے بہت ہوتے ہیں شراب کے نشے اور شراب بھی کتنی قسموں کی گڑ کی الگ انگور کی الگ ہے نہیں اور جو کی الگ اور خدا جانا کتنی عربی لغت میں تو اس کے ساڑھے تین سو نام تھے جس کے وہ کے عرب یہاں تک کہ لڑکی کا لین دین کہ جس کے گھر شراب زیادہ پرانی ہو اس کے یہاں اس کی لڑکی ہو سکتی ہے جس کے یہاں کم ہو کم پرانی ہو اس کی اس کے یہاں لڑکی نہیں جا سکتی عزت کا معیار شراب بنی ہوئی تھی اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے انسان ہو خدا کے خلیفہ ہو رحمت اللہ عالمین کی امت میں ہو وہ تمہارے لیے ایک امن و امان کا پیغام لائے ہیں جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی کے تمام تر راز مزمر و متلاؤ کو ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے واقعات آپ کی یاد دہانی کے لیے اور آپ کی قوم جو بہت زوروں سے کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ پر ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول پر وہ نبی برحق ہیں وہ پیغمبر خدا ہیں ان کی شریعت ان کی سنت ان کے لیے یہ واقعات ہم یاد دلانے کے لیے ذکر کر رہے ہیں سوفتون سارے پوچھے جاؤ گے جہاں امت کے فضائل بہت ہیں سب سے زیادہ سفید امت کی ہوں گی اور بعض روایتوں میں کہ بار انبیاء ان کو دیکھ کر ان کے مجاہدے ان کی قربانیاں ان کا اخلاص ان کا تقوا ان کا خدا پر مر مٹنا ان کا نبی کی سنتوں پر جان دے دینا اسے دیکھ کر کاجو یقون و امبیا ارے ان کو تو نبی ہونا چاہیے تھا یہ تو ایسی بات کیا حامل ہے لیکن تم نے کیا کیا اسی لیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے وَإنَّمَا نورث العلم ہم علم کے وارث بناتے ہیں کہ وہ علم کیا ہے کہ انما مسلی مسل حسن اللہ خدا والعلم میری مثال اور میرے ساتھ اللہ نے جو ہدایت اور علم بھیجا ہے کم اصل غیثن بارش کے صاف شفاف پانی کی طرح جس قسم کی زمین میں جو بوائے کہیں سبزیاں ہیں کہیں غلے ہیں کہیں میوے ہیں کہیں پھول ہیں کہیں پھل ہیں ہر ایک کی جڑ میں پانی کہ انسانی زندگی میں کہ کوئی تاجی ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی وکیل ہے کوئی مولک صاحب ہیں کوئی شیخ الحیط صاحب ہیں کوئی لکھ پتی اور کروڑ پتی ہے کوئی کسی کے گھر کا چولہا نہیں چل رہا ہے کہ جتنی قسم ہیں ہر ایک کی زندگی کے سر سبز و شاداب ہونے اور حیات طیبہ ہونے برکتوں کو آسمانوں سے اتروانے والی مددوں کو کھینچنے والی زندگی وہ ہے جو میرا علم ہے میرے والے علم کی حیثیت وہ ہے اسی لیے ایمان کے ساتھ علم وہ علم آدم الاسما کے تمام صفات جلالیہ اور جمالیہ پورا پورا علم اللہ نے دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں کہ علم اسی لیے یہ جو ہمارا کام ہے سیدھا سادہ جماعتوں میں نکلنا اپنا وقت لگانا اپنی جان لگانا اپنے پیسوں سے چلنا یعنی کہ اس میں جہاں دعوت دعوت ہے وہاں سیکھنا سکھانا اور یہ بہت ضروری ہے شیطان بہت گاگ ہے بہت گاگ ہے ہمارے حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ آدمی جب خوب وقت لگاتا ہے جیسے ابھی اثر کے بعد حضرت کی بات پر سارا مجمع کھڑا ہو گیا تھا نا چھ مہینے کے لیے سات مہینے کے لیے ملکوں کے لیے عالم کے لیے بڑے بڑے ارادے لیکن ہر ایک سے اس کے اپنے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا پہلا سوال من ربک ما دینک تیرا پالن ہار تیرا مشکل کشا تیرا حاجت روا تیرا رب کون تیرا دین کس تابے داری کے ساتھ چل رہا تھا کس کی مان رہا تھا کس کا دامن پکڑا ہوا تھا کس کی شہراہ چل رہا تھا یہ سوالات ہوں گے ذکر اللہ کا لکھا فت وسلون آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے آپ کی قوم کے لیے جو آفیات یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ ہمارے دستور اور ہمارے ضابطے ہیں شکر گزاری پر نعمتوں کے دہانے اور نعمتوں کے دروازے کھولتے ہیں اللہ عزیز النکم دیتا ہی رہا کروں گا اور بڑھاتا ہی رہا کروں گا شکر پر اور اگر تکلیف آ گئی ہمارا حکم پورا کرنے میں نبی کی چال چلنے میں اس زندگی کو دنیا میں عام کرنے کے تقاضوں پر جان و مال کی قربانی میں سردی گرمی جھیلنے پر لوگوں کے کڑوے کسلے برداشت کرنے پر تو پھر ہم ہی تمہارے ساتھ ہیں ان اللہ مابرین اگر گھر میں بھوک آئی تو ہم نے بھیجی ہے کھا رہے ہو قسم ہاں قسم کے کھانے ہمارے دیے ہوئے ہیں جوانی ہے اور چار سمتوں سے جوانی پھوٹ رہی ہے ہماری دی ہوئی ہے بڑھاپا ہے کمر جھک گئی ہے بیماری ہے ہماری بھیجی ہوئی ہے ہم کو پہچانو ہم کون ہیں اور جب ہماری طرف سے آنے والی تکلیف کو جھیلو گے برداشت کرو گے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے اسی لیے علماء کرام بزرگان دین صفیہ کرام کہتے ہیں سب سے اونچی صفت تسلیم و رضا جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کے اپنے باسٹھ مواعث جو چھپے ہیں فیوز احسانی کے نام سے اس میں ایک جگہ دعا انہوں نے سکھائی یہ دعائیں کیا کرو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکین بےحق عیا کنا ابدیا کن سعین اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا تیرے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں گنہگار ہیں قصروں کی معافی مانگتے ہیں آزمائش کے قابل نہیں ہیں یہ دعا سکھائی اس میں پھر امت سے پوچھا جائے گا اگر باپ بیٹوں کو زمین کی جائیداد کی دکانوں کی کاروبار کی میراث دے کر جاتا ہے تو لوگ کہ بھائی اس نے یہ کیا کیا باپ کی جائیداد کے ساتھ اور کوئی کہتا واہ واہ واہ واہ کیا اچھے بچے باپ کے تو دو کمروں کا اور چھوٹا سا مکان انہوں نے تو محنت کی اور باپ کی تھوڑی سی پونجی کو کیسے بڑھایا کہ تمہارے نبی تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیسے دے کر نہیں گئے پورا دین اور وہ دین زندگیوں میں کیسے آئے اس کی محنت تو پھر تم امرین حضور خود فرماتے ہیں یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں سڑک پہ کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں کسی کا مرہون نے منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں جیو جیسے دنیا چلائے اور مرو وہاں جہاں دنیا مرنے کو کہے اور بولو جو دنیا بلواوے اور سوچو جو دنیا سکھائے خبردار تمہارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور دوسرے ہاتھ میں اس کتاب کا ایک ایک حرف اس کا ایک ایک حرف عقائد سے عبادات سے معاملات سے اخلاق سے معاشرت سے موت سے پہلے سے موت کے وقت سے قبر سے حشر سے حساب و کتاب سے جنت و دزر کے فیصلے تک جتنا ہے وہ سارے کا سارا ہر ایک کی زندگی میں اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے اس کی محنت دعوت وہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں اور سن لو اس کی گارنٹی اور سن لو اس پر ضمانت ان تمشک تم مہیماں اور تاجروں اوکاشکارو اور جوانوں اور گرو کی پردہ نشینوں جس طبقے سے جس نوعیت کے ہو اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ دنیا میں جو چاہے ہو آسمان زمین پر آ جائے زمینیں آسمانوں کو چلی جائیں ہمیں تو پرانی زندگی جینی ہے اور پرانی زندگی جینے کے لیے وہ زندگی سیکھنی ہے وہ سمجھنی ہے وہ جن کے پاس اس کا نمونہ ہے جیسے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی رہا کے پاس صحابہ کی جماعت آئی شفی لنا خلق رسول خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما جی حضور کے اخلاق بیان کر دیجیے حضائشہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا اللہ تتلون القرآن تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو اما قرآن تو ہم پڑھتے ہیں ایک ہی جملے میں خل خل قرآن جو کچھ صفحات میں ہے وہ سارے لمحات میں ہے جو قرآن نے جس وقت جہاں جس طرح کا کہا ہے اللہ کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو اللہ کی مخلوق پر ترس کیسا ہو باہمی گھر سے لے کر عالمی سطح کے انسانوں کے ساتھ بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن بھتیجے بھانجے گلی والے محلے والے مارکیٹ والے آفس والے فیکٹری والے مزدوری کرنے والے مشرق والے مغرب والے و جنوب والے کالے گورے دیسی بیسی عرب عجم ہر ایک کے ساتھ کا معاملہ کیسا ہو برتاوا کیسا ہو کہ پکا چکا نمونہ کہ جو کچھ قرآن کے صفحات میں ہے وہ زندگی کے ہر لمحے میں ہے اسی لیے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو جو اللہ کو پہچاننا چاہے اس لیے علماء نے کہا کہ انسان کا بحثیت انسان ہونے کے فرض منصبی پہلا فرض اپنے خالق و مالک کو پہچاننا یہ مجھے آنکھیں کس نے دی کان کس نے دی ہے یہ زبان اور دل دماغ کس نے دی مجھے عدم سے وجود کس نے دیا اور میرے آنے سے پہلے میری ماں کی چھاتی میں دودھ زمینوں سے گلے اور میوے اور پھل اور پھول اور ترکاریاں اور سبزیاں اور قسم قسم کی نعمتیں کس انسان اسی لیے قرآن نے بہت پیار کے انداز میں او آدم کے بچے او اشب المخلوقات او خدا کے خلیفہ جس کے لیے ساری کائنات کم سے کم اتنی تو مان جتنے گھوڑا اپنے مالک کی مانتا ہے میلوں کا سفر کر کے آیا ہے تھک کے چور ہے گڑال میں پیر پسار کے لمبا لیتا ہے ہلکی سے آدمی کے چال کی چاپ سن لے فلنگ ہو سکتا ہے آنے والا میرا مالک ہو اسے میری ضرورت ہو اور میری حیائی کی انتہا ہے کہ وہ مجھے پڑا ہوا سوئے پائے لگام لے کے بڑھتا ہے کبھی انتظار نہیں کرتا اس پر سوار ہوتا ہے لگام ہاتھ میں لیتا ہے جب تک چلنے کا اشارہ نہ کرے چلتا نہیں ہواؤں سے باتیں کر رہا ہو بک رفتار کے ساتھ جا رہا ہو لیکن اگر مالک کہتا ہے بس ذرا سی لگام کھینچے وہیں رک گیا چاہے اس آگے کے پیر چوڑے ہو جائے جان پر بن جائے جس کے گھر کی چا جس کے گھر کا دانا کھا رہا ہوں جو مجھے میری سردی گرمی کا جو میری ہر چیز کا میری نا فرمانی ہے کہ میں انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن نے مثالیں دی ہے اسی لیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی وہ چھ سو سال زمانے جہلیت کہ جس کی چوبیس گھنٹے کی تمام طرف نقل حرکت جہالت اور شیر کی بنیاد پر جز اللہ نبی اللہ محمد محمد آپ نے چلنے پھرنے سے نہیں روکا لیکن حرکت تو آدمی کی فطرت میں ہے چار مہینے کے بعد جب روح ڈالی جاتی ہے تو مائیں بھی محسوس کرتی ہے کہ بچہ حرکت کر رہا ہے اور حرکت ہی کا نام زندگی ہے دل کی حرکت بند ہو گئی کہ مر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت سے نہیں روکا حرکت کا رخ بدلا وہ جہالت و شرک کی بنیاد پر جتنی کیا گھریلو کیا کاروباری کیا سماجی زندگی کا ہر شعبہ شیر کو جہالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اولو لا الہ الا اللہ اولو لا الہ الا اللہ حضور کی خصوصیات میں ایک بول کتنی تم جس جس لائن کی جتنی کامیابیوں کو سوچ سکتے ہو تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی خدا کے یہاں سے ملنے والی کامیابیاں ختم نہ ہوں گی اس اس کلمے میں وہ ساری مزمر پنہا پوشیدہ ساری چھپی ہوئی اسی لیے جب تک سمجھ میں نہیں آیا تھا تو کیسے بھاگ رہے تھے اور کیا کیا جملے کس رہے تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیار کے ساتھ سمجھایا تم جس دنیا پر مر رہے ہو کٹ رہے ہو لٹ رہے ہو اور بالکل جانوروں کی شف میں کھڑے ہو کہنے کو انسان لیکن جو حرکتیں جانور نہیں کرتا وہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں جس کسرا کے تخت و تاج پر تمہارے منہ آ جاتی ہے اب تم اس کے لیے وہ کلمہ جس کو لے کر آیا ہوں صرف زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والا آسمانی دنیا میں حرکت آ جاتی ہے نورانی جھمبا اپنی جمبش حرکت میں اور اللہ کہتے ہیں تھم جا تو وہ کہنا کیسے تھموں زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والے کی ابھی بخشش نہیں ہوئی ہے جس کے بولوں کی ہے تاثیر اب اس کلمے کے تقاضے اب اس کلمے کی زندگی کے تقاضے کہ کلمے والے سے کیا کیا تقاضے ہیں جیسے پیڑ جیسے بھوک تقاضا کرتی ہے روٹی کو پیاس تقاضا کرتی ہے پانی کو دین کا تقاضا ہوتا ہے سردی تقاضا کرتی ہے گرمی تقاضا کرتی ہے جوانی تقاضا کرتی ہے کلمہ لا اللہ یہ تقاضا کرتا ہے ہر کہنے والے سے سچائی کا امانت داری کا صبر و شکر کا و زہد کا دنیا سے بے رغبتی کا اللہ پر مر مٹنے کا نبی کا دامن تھامنے کا ان کی سچال چلنے کا اور اس پر میں اس تقاضے کے پورا کرنے والے سارا ایک مجمع تیار کیا لو دیکھو کرنے کے تقاضے کو پورا کرنے والا وہ ابو بکر وہ عثمان علی وہ عمر وہ ثابت وہ امر سو خالد سے وہ دیکھتے چلے جاؤ وہ مبشرہ وہ وہ بدل والے یہ کہ کون ہے کہ کلمے نے جس چیز کا جس وقت جو تقاضا کیا اسی لیے کہتا کہتے ہیں کہ تقاضے قربانی ہی سے پورے ہوں گے صرف نعرے لگانے سے ماشاء اللہ زندہ زندہ باد باد اس سے نہیں ہوتا کلمہ کلمہ گوشے کیا چاہتا ہے اندھیرے میں اجالے میں خلوت میں جلوت میں غربت میں عمارت میں بھوک میں پیٹ بھرے میں سفر میں حضر میں وہ کلمہ اس سے کیا چاہتا ہے اس کے تقاضے ہیں کہ پہلا تقاضا جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی عبادت اسی لیے سب سے پہلے اس کلمے کے تقاضے میں پہلے نماز آئی اس اللہ کے سامنے اپنی ناک رگڑ دو پیشانیاں ٹیک دو گھٹنے ٹیک دو اس کے سامنے بچ جاؤ اس کی باقی اس کی حمد و سنا اس کی توحید تو ہی سب کچھ اس کے اسماء حسنا کے ساتھ یہ کلمے کے تقاضے اس لیے میں نے کہا ایمان والوں اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی براہ راست راز جان تمہاری اپنی ملک نہیں ہے مال تمہارا اپنا نہیں ہے یہ عقل و خیرت اسی لیے کسی نے کہا عقل و خیرت کے دیوانے خیرت کے دیوانے یا خیرت کا کام نہیں تاثیر دکھا تقریر نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر لے اپنی نظر سے کار زبان جب دل میں آنکھوں میں ہاتھوں میں دعائیں منگوائی اے اللہ میرے دل میں نور میری آنکھوں میں نور میرے ہاتھوں میں نور میرے پیروں میں نور میرے گوشت میں نور میری پوشت میں نور میرے بھیجے میں میرے نور ہی نور وسیدنی نورن وسیدنی نورن وسیدنی نورل اس نور میں کشش جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے لائٹ گئی تھی کیسا حال تھا روشنائی جائے کیا ہو جب نور آتا ہے تاجروں کی دلوں میں تاجروں کی زندگیوں میں ان کے گھروں کے کھانے پینے ان کے شادیوں میں کاشکاروں میں غریبوں میں مزدوروں میں ہر ایک کی زندگی نور کے نور سے ہر ایک کو انسیت ہوتی ہے پھر دنیا کے منہ میں پانی آئے گا یا خلو رفیع اللہ افواجہ کا منظر اللہ اپنی قدرت سے ظاہر کریں گے جس کی بشارتیں کی گئی تھی بہت جھیلا ہے بہت برداشت کیا ہے ہم دیکھ رہے تھے گھر کے چولہے بجے ہیں اللہ دیکھ رہا تھا حبیب رب العالمین سعید الاولین والآخرین امام الانبیاء والرسول کہ کیا حضرت سارے نبیوں کے سردار گھر کے چولہے بجے ہوئے ہیں تین دفعہ تشریف لا رہے ہیں عائشہ کچھ کھانے کو ہے میری جان میرے ماں باپ آپ پر کچھ نہیں کیے نہ عبد الرحمان آپ کے بھیجا نہ نہ ابو بکر صدیق کے گھر بھیجا نہ کسی حضرت عثمان کے بھیجا نہیں جو حضرت روا مشکل کشا رب العالمین دیکھا حضرت حرم اربا میں حضرت میں رب میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں اسی سے کہیں گے یہ پوری سیرت مبارکہ اور آپ کے لیے رہبری ہے تعلیم ہے اسے پڑھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے کوشش کر کے اس کو زندگی میں لانا ہے اور پھر سلون وہ نہ ذکر اللہ قوب یہ سارے واقعات نبیوں کے امتوں کے مددوں کے اور امتوں اور قوموں کی تباہی کے سب آپ کی یاد دہانی آپ کے ماننے والوں کے لیے یاد دہانی اور یاد رکھنا یاد رکھنا قیامت میں پوچھے جاؤ گے اسی لیے کہا جیسے اسلام کی بنیادیں پانچ ہیں قیامت کے میدان کے سوالات بھی پانچ ہیں ساری خرابی وہاں سے شروع ہوئی ہے جب ہر ایک نے جگے میں رہنے والا کھانے بچے بھوکے ہیں لیکن ٹی وی کے لیے اور ٹی وی بھی کون سی اور اگر کوئی کہ بھائی تیرے بچے بھوکے ہیں تو محنت مزدوری کرتا ہے یہ اے مول صاحب تم سے مانگا میرا پیسہ ہے میں چاہوں کروں جب سے امت نے جان کو مال کو عقل و حرت کو اپنی ملک سمجھا ہے وہاں سے وہاں سے بگاڑ شروع ہوا ہے وہ عوام ہو یا خواص ہو یا کاشکار پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ شخص کے ہو یا غرب عرب کے ہو یا عجم بگاڑ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوئی وہاں وہ سارا بگاڑ جو چھ سو سال کا تھا وہ سدھار سے شروع ہوا ہے اس بنیاد پر کیا اس کلمے کے بعد اب جان و مال اکثر یہ ہماری اپنی ملک نہیں ہے اور اس کی داری کہ اس کا مکمل نمونہ کہ نمونے میں کیا دیا یتلو والے ہم آیاتی ویشکی وہ الکتاب کتاب اب انتہائی دے راہ روی میں تھے جز اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کلمے کی دعوت دی اس کلمے کی دعوت دلوں کی صفائی حسد کینا بوجھ دنیا کی محبت کسی کو حقیر سمجھنا اپنے بارے میں اپنی شان اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا یہ وہ گندگیاں ہیں جو سات سمندروں سے پاک نہیں ہوتی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے پگڈنڈی ایسی تھی کہ ایک طرفہ راستہ تھا ون وے سامنے والا اگر آوے تو ادھر والا نہیں جا سکتا سامنے سے کتا آ رہا تھا نیچے نالا تھا گندا تو اللہ والوں کو اللہ پاک گویائی دیتے ہیں جانوروں کو بھی کتے سے کہا تو اگر گندے نالے میں گر جائے گا تو تیرے لیے پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز مال ہے نہ روزہ ہے قبر ہے نہ حشر ہے میرے ساتھ تو یہ پاکی نہ پاکی اگر میرے پر چھینکے بھی آ گئے تو میرے کپڑے نہ پھر بھی نماز اس کتے کو اللہ نے گویائی دی حضور اگر آپ گزر گئے اور میں نالے میں گر گیا اور اس کے بعد اتنا خیال بھی آیا کہ میں کتے سے بہتر ہوں تو یہ یہ دل کا گمن یہ اپنے بارے میں روز اور خود پسندی اور اپنے کو کتے سے بہتر سمجھنا کہ اگر نالے میں گر گئے کپڑے ناپاک ہو گئے تین نشے کے دھونے سے پاک ہو جائیں گے لیکن دل کی ناپاکی سات سمندروں سے پاک نہیں ہوگی یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یہ پہلی شوغات تھی یہ پہلا تحفہ تھا خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم جس ماحول میں حضور فرما رہے ہیں جہاں آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے الذي بعث في الم رسولا منهم يتلو عليهم تھی ان امیین میں جس کو پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے بھیجا ہے ایمان کی دعوت دلوں کی صفائی تمام گندگیوں سے دین کا سیکھنا اور سکھانا حلال حرام جائز ناجائز قبر کے سوالوں کے جواب میں آسانی قبر میں تنگی حشر میں رسوائی حشر میں نورانی تاج کہ وہ سارا یہ تین اور اس پر پورے اپنے ماحول میں جتنے اس وقت میں تھے آپ کی امت میں اس وقت جتنے بھی موجود تھے خیر امتی کرنی میرے زمانے کا کی میری امت سب سے اچھی کیوں کہ ان کی زندگی کی یہ کھاتے بھی ہیں کماتے بھی ہیں پہنتے اڑتے بھی ہیں ان کے بچے بھی ان کے غم بھی خوشی بھی ساری چیزیں لیکن بنیادیں یہ تین ہیں ایمان کی دعوت ہے تذکی قلب ہے اور سیکھنا سکھانا ہے حلال و حرام کی رمیز ہے حضرت مارا محمد یوسف صاحب نبر اللہ وعلی اللہ مراتبہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا مطلب ثم اللہ ددین یل الحم تم یل الحم آپ کے زمانے کی امت اچھی پھر ان کے بعد والے پھر ان کے بعد والے کہ پھر امت میں کبھی خیر ہی نہیں آ سکتی کیوں نبی آخر زمان ہیں قیامت تک کے لیے ہے کام کو ناسی شیروا نظیرہ ہے ان کی ہر بات قیامت تک کے لیے ہے جس زمانے کے تاجر کا شکار عوام خواص مرد عورتیں شرطی غربی عربی آدمی جو ان بنیادوں پر آئیں گے خیر ان کے ان کے پاس آئے گی وہ خیر پر ہوں گے صدیوں کے بعد صدیوں کے بعد چونکہ جتنا حضور پاک صلی اللہ سے اللہ پاک کو محبت تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں تجھے اللہ کے نبی تجھے اللہ کا پیغمبر برحق حبیب رب العالمین سعید المرین الحرین ماننے والے ان کو بھی میں چاہتا ہوں وہ برباد ہونے سے ضائع ہونے سے پکڑ میں آنے سے رسوائیوں سے بچ جائیں اس کے لیے یہ تین بنیادیں تیس زمانے میں بھی اسی لیے کہتے ہیں مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمتہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ایک جماعت آئی تھی روس کی پہلی جماعت تھی جہاں اسی سال الحاد اللہ کچھ نہیں سب کچھ ہو رہا ہوتا رہے گا کمیونزم لیکن یاد رکھنا یہ راتوں کے آنسو یہ ٹھنڈی آہیں یہ موٹے آنسو یہ لمبے سنجے یہ کان سنچرا اور اس کے پیچھے سوائے اللہ کے بدل سوائے اللہ کی مدد کے کوئی خواہش نہ ہو اس محنت پر اللہ وہ دن دکھاتے ہیں کہ دنیا حیران و شدر رہ جاتی ہے اسی سال کے بعد پہلی جماعت آئی وہ مولانا یشو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں پڑھو اور سنو اور ان کی دعائیں جو چھپی ہوئی ہے کس طرح امریکہ اور روس کے لیے دعائیں کرتے تھے ایک اندر کی انسانیت کے ساتھ کی خیر خواہی جو نبوت کا سب سے بڑا حوصلہ ان کو ملاقات کے لیے پہلے لے گئے مولانا ابو الحسن علی ندوی ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے پاس حضرت نے بہت شاندار استقبال شہر کے عمائدین اور اچھے معزز قسم کے لوگوں کو بھی استقبال میں اور پھر صرف تاشقند بخارا اور سمرکند کیا تھا کیا ہوا بنیادیں کیا ہوئی بہت مختصر اس کے بعد پھر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے حضرت بہت بیمار فرشتے جب اس جماعت کے جو امیر تھے شیخ عبد الولی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے مفرت فرمائے انتقال ہو گیا جب مسافر میں ہاتھ ملایا تو مولانا منظور نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پڑھی ان پڑی نفحات اللہ فتح کما فال علیہ السلام السلام تمہارے پروردگار کی طرف سے زمانے میں کبھی کبھی لہریں چلتی ہیں جسے ربانی لہریں کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کبھی سردی کی لہر آتی ہے کبھی کیا کیا ہے کہ وہ ربانی لہریں ہیں اور حضور نے فرمایا اللہ فتح ربو جب کوئی ربانی لہر چلے ہوش کے کاروں سے تمہارا جی چاہے نہ چاہے اپنے آپ کو بتکلف پیش کر لو اس لہر پر جیسے گرمیوں میں پسینے آتے ہیں سر میں بھی پسینے بدن میں بھی پسینے اور آدمی اچانک ہوا کی لہر آدمی ٹوپی بھی حرکت اور کرتے کو بھی حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے کسی طرح یہ ہوا کا جھونکا لگ جائے مولانا منظور احمد صاحب نعمانی نبول اللہ مرکز نے کہ الحمد للہ الحمد للہ ثم الحمد للہ تحدیث کی نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں ہوش سنبھالنے سے لے کے اس کڑی تک قرآن حدیث فقہ جو ہمارے بنیادی بنیادی یہ تین چیزیں ہیں قرآن حدیث اور مسئلے مسائل تاریخ سیرت مشائق کے بیانات ان کے مش... اور ان کے ملفوظات اور پھر فرمایا رابطہ عالم اسلامی کا بھی رک نہ رہا ہوں جہاں دنیا کے چوٹی کے علماء اور ان سے اور بڑی بڑی تحریکوں کے بانی ان سے بھی ملاقاتیں رہی ہے پھر ہمارا یہ ملک اس ملک کے حالات اس سب کی روشنی میں کہتا ہوں دعوت کی یہ سادہ محنت یہ عمومی گشتیں یہ فضائل کی تعلیم کے حلقے یہ اللہ کا ذکر ہے صبح شام کے قرآن کی تلاوت ربانی لہر ہے ربانی لہر ہے ربانی لہر ہے تین مرتبہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا تشریف رکھو خود اسی لیے ہمارے حضرت مارا ابراہیم صاحب اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے بار بار فرماتے ہیں کام کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے اسے رسم نہیں بنانا ہے ایک رسم ہے پرانوں کا جوڑ نومبر کا اجتماع فلا جگہ کا جوڑ اور اس پر مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا فرمایا یہ جتنے اعمال دعوت ہیں یہ فضائل علم کی فضائل اعمال کی یہ تعلیم کے حلقے یہ صبح شام کی تشبیہات یہ ایمان کی دعوت اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اللہ ہی سب کچھ اس کا غیر کوئی کچھ نہیں یہ دعوت یہ گھر گھر کی ملاقاتیں یہ ایک دوسرے کو ترغیب دینا تیار کرنا اور اس کے راستے میں آنے والے حالات کو خوشی خوشی کھیلنا کہ آج بھی ان عملوں میں وہی تاثیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور یہ فرما کر پھر مثال دی کہ جیسے لیمو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کھٹا ہوتا تھا لیمو سے کتنے زلزلے کتنے طوفان کتنی جنگیں اور کیسے کیسے حالات زمین و آسمان پر قوموں پر علاقوں پر ملکوں پر لیکن لیمو کی تاثیر آج تک نہیں بدلی جو بھی پانی میں نچوڑے گا لیمو کو پانی کٹھا ہوگا اور کسی کی ذات کی خصوصیت نہیں کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑے تو کھٹا اور اسٹیشن کا پولیس نچوڑے تو کھٹا نہیں ہوگا رکشا چلانے والا تانگا چلانے والا روز کی مزدوری کرنے والا جو بھی اس کو نچوڑے گا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اعمال خود آپ نے کیے ہیں ہر عمل میں وہ ختم نبوت والی نورانیت اور روحانیت اور قوت ہے آج بھی زندگیوں میں یقینوں میں تبدیلی کی وہی تاثیر ہے لیکن فرمایا کہ ہاں جب اس کو رسم بناؤ گے ایک رسم ہے ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے ہماری مسجد میں گشت ہوتا ہے ہم صبح شام تصویر پھیرتے ہیں فرمایا اس رسم اگر اس کو رسم بنایا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں سبزیوں کا پورا سیٹ مٹی کا پلاسٹک کا پھلوں کا انار ہے ناشپاتی ہے امرود ہے موسمی ہے کینو ہے کیا ہے لیکن مٹی کے پلاسٹک کے شوکیس کا لیمو سارا شہر مل کر اگر اس کو نچوڑے تو پانی تو کیا کھٹا ہوگا لیمو ہی پھٹ جائے گا یہ گشتیں یہ تعلیم یہ نمازیں یہ تاشم وابی بھی تحجد یہ اللہ کے سامنے رونا ہر ایک کا بھلا چاہنا نظام عالم حرکت میں آتا ہے خدا کی قدرت خدا کی قدرت کے مظاہرے ہوتے ہیں مددیں آتی ہے اس لیے شف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دعوت میں سب سے پہلے وجود دعوت ہے جیسے کاروبار شروع کرنے میں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے کاروبار شروع کرو کہ سب سے پہلے دعوت کی محنت پھر یہ دعوت کی راہ میں چلنے والے ان کی تعلیم و تربیت ان میں تقوا ان میں توکل ان میں توازو ان میں تحمل ان میں اخلاص ان میں ہر ایک کا بھلا چاہنا اپنے کو کچھ نہ سمجھنا ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا کہ جب یہ ان شفات کے ساتھ ہوتے ہیں دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہتے اور پھر بھی ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو تیسرے درجے میں اللہ کی مدد آتی ہے اور پھر بھی یہ کہتے ہیں نہ ہمیں تمہاری دولت چاہیے نہ تمہاری حکومت چاہیے نہ تمہارے عہدے اور منصب چاہیے نہ اس دنیا مارو دنیا دنیا والوں کے منہ پر ہمیں اللہ چاہیے ان نما ہمام جو صحابہ نے جہاں بھی گئے پوچھا کیوں آئے ہو اللہ تعالیٰ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ولنخرج الناس من جو الادیان الى عدل الاسلام ومن دیق الدنیا الى شعد الاخرہ ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں یہ امت مبروس ہے یہ امت مبروس ہے صحابہ کہتے تھے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے بندوں کی غلامی سے اللہ کی بندگی میں لانے کی محنت دنیا کی چکا چوند اور اس کی چمک دمک سے آخرت پر نظریں جمانے ہر باطل اور جھوٹے اور جھوٹی شکلیں جتنی ہے اس سب سے صحیح پر لانے کے لیے اور اس کے لیے جان ہماری مال ہمارا وہ بچے بھوکے وہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں وہ جوانیں ابھی آج کی پہلی رات شب زفاف ہے اور یا خیل اللہ کبھی کی آواز لگ رہی ہے اور اسی ہاتھ میں چل اسی حال میں چل رہا ہے وہ معذور ہے وہ بوڑھا ہے وہ پیروں سے معذور ہے قرآن جس کے لیے اجازت دیتا ہے اور اپنے بیٹوں سے کہتا ہے بیٹو جی چاہتا ہے اسی لنگڑے پیر سے راہ خدا میں چلوں اور اتنی محنت کروں اتنی محنت کروں کہ شہادت کا جام پیوں اور اس لنگڑے پیر سے جنت کی سیر کروں جب تک یہ جذبہ یہ صحابہ کی تربیت فرمائی تھی اسی لیے کہا ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ نہ جانے تم کس کے کس کے مددگار بن رہے ہو معاشرت میں معاملات میں اخلاق و عادات میں لباسوں میں شادیوں میں اس لیے اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو اور علماء کرام کو کہ روزانہ کم سے کم سونے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کل کر لیا کرو آج وقت ایمان کی جڑوں کو پانی پہنچانے میں نماز میں جان پڑ جائے اس میں اس کی مشق کرنے میں اللہ کی طرف سے آیا علم اس کے سیکھنے میں اللہ سے لو لگانے میں اپنے بھائی کو پیار دکھانے میں تنہائی میں ہے اللہ کا لکل عمل ارد بھی رکول عامل ہمالی سے سلک کتنے عمل جس نیت تھی تجھے راضو کروں گا لیکن میرا اخلاص نہ رہا نہ جانے کیا کیا ریا کاری اور کتنا شرک اس میں گھس گیا اس پر استفاد نفسی تم مطلب میں نے تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی یہ ارادہ کیا تھا کہ میری جان میرا مال ان سلاتی و محیا رب لیکن تیرا ہی نہ بنا باقی سب کا بنا اسی لیے کہا یا تو تقاضے ہیں تو پورے ہوں گے قربانیوں سے اور اگر اس کے لیے قربانیاں نہ دی گئی تو پھر شہبتیں ہیں اور شکایتیں پھر طرح طرح کی شہبتیں سوئی نرندا سے مشہب اس لیے اللہ نے صدیوں کے بعد رحم کا ہاتھ ڈوبتی کی امت کی طرف جس کا عقیدہ جس کی عبادت جس کی جس کی زندگی ڈوبنے اور اب مرے تب مرے کے قریب اللہ نے اس دعوت کی سادہ اور آسان سی محنت کی شکل میں کرم کا ہاتھ بڑھایا ہے جیسے کوئی ڈوبتے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا معمولی نہیں ہے اسی لیے بار بار کام کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے سمجھنا ہے اور سیکھتے سمجھتے کرنا ہے اور کرنے والے ہر جگہ تیار ہوں کہ امت کا کوئی گھر اس سے نہ بچے محنت ہاں یہ ضرور فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت رحمتہ اللہ اپنی کوشش ہمارے ذمے محنت ہے دن میں تھکنا راتوں کو رونا دعائیں مانگنا نتیجہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ ہم اس محنت کو ضائع نہیں ان کتنا اعلان ہو جائے کرنے والوں کی محنت کو ہم ضائع نہیں ہونے دیتے ارے ایک چوٹی آواز لگاتی ہے اپنی قوم کے لیے خدا اس کی قدر کر رہا ہے یہ اتنا بڑا مجمع اور پوری امت مشرق مغرب کے درمیان اللہ ایک ہے اسی کے قدرے قدرت میں سب کچھ ہے اس کو مانو اس کی مانو اسی سے مانگو اس تک پہنچنے کا راستہ کہ اس کو کیسا ماننا کہ ایسا مانو جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا ہے اس کی ایسی مانو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی ہے اور اس سے ایسے مانگو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اس لیے مسلم دعائیں بتائی ہے ہر موقع کی اور اللہ کی بے نیازی اللہ من زوال نعمتك وہ عافيتك نکمت وہ جنگ سخت پناہ مانگے تو دینا بھی جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے نعمتوں کی بارشیں اور سوال ایسا کہ لکمے کو ترس جائیں اے اللہ تیری پناہ کمزور ہیں ضعیف ہیں بے بس ہو گئے کس ایک تیرا ہی سہارا ہے کہ اگر چونٹی کی آواز تو خدا سورہ نمل کی شکل میں قرآن میں دیتے ہیں محمد وسلم کے یہ ماننے والے اور اس بنیاد پر چلنے والے کبھی پیدل کبھی سواری کبھی اندر کبھی باہر کبھی دور کبھی قریب کبھی مشورات کے ساتھ کبھی علماء کی کبھی طلبہ کی کبھی پروفیشنلوں کی کہ خدا نہیں دیکھ رہا ہے خدا اس کو ضائع ہونے دے گا اسی لیے کہا اللہ سے اچھی امیدیں رکھو جو دعا مانگو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگو جس اللہ نے ان صحابہ کی محنت کو ٹھکانے لگایا اور اس کے نتیجے میں کلمے کو بلند کیا اور صدیوں کی جہالت میں ڈوبے ہوا کو مشابہ الہدا بنایا کی یعنی دنیا تک انسانیت کے لیے چراغ راہ بنایا مشال راہ بنایا کیا اس زمانے کی مت کو اللہ ہی ہونے دیں گے ہاں ایک ہے جو تمہارے ذمے ہے وہ تم کرو پھر ہم وہ کریں گے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی اسی لیے مانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو فضائل اعمال میں فضائل صدقات میں جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں اور وعیدے ہیں اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ فضائل کے شہزاد کے ساتھ جس کو ایمان احتساب کہتے ہیں کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور وہ یقیناً دے دے دے گا گا گا وہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا وہ وعدہ پورا کیا کرتا ہے ان شفات کے ساتھ ان عملوں کو کر کہ آج بھی اس پہ وہی تاثیر ہے لیکن شو کیس کے لیمو کو لیمو سارا پھٹ جائے گا لیکن یہ خطرہ چپکے گا اگر ہم نے ان جوڑوں کو اسی لیے کہتے کہ جیسے اسلام کی بنیادیں پانچ قیامت کے سوالات پانچ دنیا کی زندگی کے دن پانچ ہفتہ اتوار پھر منگل جمعرات جمعہ ہے نا ایک پیدائش کا دن نکال دو ایک مرنے کا نکال دو کتنے رہے پانچ ہمارا جوڑ بھی پانچ دنوں کا ان پانچ سوالوں کے جواب آپ کی تیاری اب پوری یہ چکا اچھل کچھ جتنی ہے حیات چونکہ پانچ چیزیں بیان کی ہے یہ کھیل تماشا ہے یہ فخر و غرور کے نعرے ہیں یہ اولاد و مال کی کثرت کے قصے ہیں اگر اس میں رہ کر کے ان سوالوں کے جواب کی تیاری کو بھول گئے پانچ روزہ اس چور میں پانچ سوالوں کے جواب کی اور وہ سر میری نہیں ہے وہ سو سلون محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے دن میں سب سے پہلے آخرت سمجھائی تھی ایمان عمل آخرت ایمان عمل آخرت یہ میراث میں دے گئے ہیں ہر ایک کو اپنا ایمان اپنا عمل اپنی آخرت اور اپنی بناتے ہوئے یہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ نبی کے نائب ہیں یہ نبی کے بارش ہے یہ نبی کے نمائندے ہیں کہ اب یہ نبی کا کام اس لیے بتلایا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے تجارت تاجرانہ مزاج سے ڈاکٹری ڈاکٹری کے مزاج سے کاشکاری کاشتکاری کے مزاج سے نبوت کی محنت نبوت کے مزاج سے وہ کڑن وہ بھوک پیاس جس قسم کے حالات آئے اسے خوشی خوشی اللہ کے لیے جھیلنا کہ جب اس مزاج کے ساتھ محنت ہوگی جو خدا بدر کے دن تھا اہر میں تھا تبوک میں تھا آدم اور حوا علیہ السلام کے وقت میں تھا جو تمام نبیوں کے وقت میں اور امتوں کے وقت میں تھا وہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ آج بھی ہے آج بھی ہے آج بھی ہے انتل حق انتل حق ادو کا حق واد کا حق حق حق والنار حق حق ومحمد الرسول الله حق ال حق پانچ بنیادیں ہیں پانچ سوالات ہیں پانچ پوری دنیا کا خلاصہ پانچ چیزیں ہیں اور ہمارا جوڑ بھی پانچ دنوں کا ہے ان پانچ دنوں میں کل تقاضوں کو جو ایمان کے تقاضے ہیں جو ہر ایمان والے سے کون انصار اللہ اپنی جان و مال کی وہ ترتیب بناؤ جو انصار مدینہ کی تھی جو مہاجرین کی تھی کہ اس کے علاوہ کسی کی کوئی جماعت نہیں تھی یا مہاجر یا انصاری یا مہاجر یا انصاری کھاتے بھی تھے کماتے بھی تھے باغات بھی تھے اولاد بھی تھی شادیاں بھی تھی لیکن جانو مال کی وہ ترتیب پہلے دن کا سبق یا مانت ہے چیز کو امانت سمجھتے ہوئے پانچ نمبروں کے ساتھ کلمہ نماز علم و ذکر اکرام و اخلاص اس کے ساتھ گلی گلی کچا کچا شہر شہر اقلیم و اقلیم پھرنا اس امت کی ذمہ داری ہے وہ صحبت سلون تم تحجد پڑھتے رہے تم ذکر کرتے رہے تمہارے بچے علماء بنتے رہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے پڑوس میں گاؤں میں دیہاتوں میں و غرب میں لوگ بغیر کلم نماز کے مرتے رہے ذکر اللہ کا ولی قوم کا وسوفت سلور جواب دینا ہے اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے یہ پانچ بنیادیں ہیں اس کو کونو انصار اللہ کہ نصرت کس کو کہتے ہیں نصرت کہتے ہیں سچائی کو باغات اور زمینوں کی جو سچائی ہوتی ہے کیسے کیسی کیسی قسم کے کیسے کیسے پھل اور کیسے کیسے میوے دس بیگھہ زمین کا ایک باغ اور اس میں سارے میوے بھی سارے پھول بھی اور سارے پھل بھی ساری سبزیاں سارے غلے لیکن سب کی جڑوں میں پانی اور اس کی مقدار کے اعتبار سے اور اس کے وقت کے تعین کے اعتبار سے کہ پھر کہ پھر اس باغ کا پودا اس باغ کا پھل اس کی سبزی اس کے میلے دنیا کے چار سمتوں میں جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے باغ کی اس ایمان و عبادت اخلاق و اعمال معاشرت اور معاملات تعلق معلوم فکر آخرت قبر کے سوالوں کا جواب اللہ کے سامنے کی پیشی محمد شم کے سامنے حضرت کوثر کی حاضری اس وہ جڑیں تھی جس کو لگایا تھا اس باپ کو آپ نے کہ ایسا جس کے تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں ہے جس کے گھر میں کئی کئی دن کے سوتے ہیں لیکن ان چیزوں کے تقاضوں پر کیا جان اور کیا مال اور کیا حال اور کیا ہم کیا مہنگا اور کیا سستا صدیوں کے بعد اللہ نے یہ سادہ اور آسان سی محنت دی اس کو ان پانچ نمبروں کے ساتھ ان پانچ کی جڑوں میں پانی دینا ہے ایمان میں روز ترقی ہو رہی ہو اللہ کا تعلق اللہ کی محبت اللہ کی حلت اللہ کا خوف اللہ کو راضی کرنے کا شوق نماز کہ نماز میں جان پڑھ رہی ہو روز بر حضرت مانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ایک آدمی نے ظہر کی نماز ایک خاص کیفیت کے ساتھ پڑھی خوشو خزو قرآن تصویر رکو سجدہ اگر اثر کی نماز اس نے اسی کیفیت کے ساتھ پڑھی تو فرماتے تھے یہ گر گیا اس نے ترقی نہیں کی اس کی اثر تک زہر سے بڑھیا ہونی چاہیے تھی میرے دوستو ہم تو بہت بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے اور شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے ہم ملکوں میں ہم چار مہینے میں ہم سال میں اور سات مہینے میں ہر ہم یہاں اور وہاں اللہ کے یہاں جسم و جسم جسم جسے کو نہیں دیکھا جاتا اندر میں اللہ کی عظمت کتنی ہے اس کے نام کے لینے میں کیا بے ادبی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ ہم سمجھتے ہم نے کلمہ ہم نے اسی لیے آخری سانس تک اللہ سے اس کی بھیک مانگنی ہے اے خدا تو ہمیں رسوا نہ فرما سنوں ہماری بے عنوانیوں ہماری بے فکریوں اور ہماری غفلتوں کی وجہ سے تو ہمیں محروم نہ فرما بک من سوال نعمت اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں کیونکہ دعوت اور دعا دین اور دین کی محنت اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو اللہ سارے نبیوں اور پیغمبر ارے و تسلیمات کو وہ دے کر بھیجتا یہ تو کالی کملی والے کا توفین ہے اور اللہ نبی ادا محمد صلی اللہ علیہ علام کیا آپ کے توفین اس امت کے ایک ایک بچے کو دین اور دین کی محنت کا وارث بنا گئے لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ اس کا اس کو سمجھنا سیکھنا اس کے لیے جیسے صحابہ کہ جب یہ سمجھ میں آئی تو ایسی آئی ایسی آئی کہ تمنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنرل میں جنازہ آیا ہاں بھائی تم میں سے جس کی جو تمنا ہو ایک نے کہا کہ بہرا جی چاہتا ہے کہ سخت گرمی ہو روزہ رکھوں اور اللہ کو راضی کروں اور کوئی کہ جی سخت گرمی ہو ریت کا فرش ہو اور یہ پیشانی ریت پر ہو اور اللہ کو راضی کر رہا اور کوئی اللہ کوئی مجھے حلال کی کمائی غریبوں یتیموں بیواؤں مشکلوں بھوکوں پیسوں اور کوئی جب سب اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کر چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا جنازہ تھا جس صحابی کا اللہ مجھے اس آدمی جیسے آدمی گھر بھر کر دے جس سے میں امت کے کام کا انجام دلواؤں حملہ بناؤ حملہ بناؤ حملہ بناؤ وہ یہ ہے عملہ بناؤ مسجد جماعت ہو اپنی مسجد کا گشت ہو اور شہروزہ ہو ملکوں میں جانا ہو کہ ہر جگہ امت کا عملہ بن بن رہا ہو جس میں ڈاکٹر بھی وکیل بھی تاجر بھی کاشکار بھی عوام بھی خواص بھی کہ ہر ایک کی ایک آواز یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی لیے اپنی اس غفلت پر ہمیں استغفار کرنا ہے توبہ کرنی ہے الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں چور چوری سے توبہ کرے گا شرابی شراب سے توبہ کرے گا بدکاری سے یہ مجمع یہ مجمع جو خالص دعوت کے نام پر جمع اور کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے یہ کس چیز سے تو کرے گا اے اللہ اس کام کا جو حق تھا اس کے جو تقاضے تھے اس میں جس وقت جو غفلت ہوئی ہے اے اللہ معاف کر دے نعوذ بك من الكسل وہ کسل کیا کہ جتنا کر سکتے تھے نہیں کیا ہے اس سے تو اسی لیے میرے دوستوں میں نے حرض کیا کہ اللہ خود ہماری ہماری ہمارے اعزاز کے لیے جتنے کافی اللہ خود ہم سے کہتا ہے ایمان والو دین کے مددگار بن اور پھر اس کے بعد انتن سر لوہ کم اگر تم نے طے کیا کہ میری جان میرا مال میرے پاس جو کچھ جس حیثیت کا بھی ہوں دین کی جڑوں کو پانی پہنچانا ہے تو میں پھر تمہاری وہ مدد کروں گا کہ اس مدد کے بعد کوئی تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اللہ فلاح غالب لکم دین کی محنت دین کی نصرت میں جو حال آئے گا اللہ اس کا علاج کریں گے جس طرف سے ہو آسمان سے زمین سے انسانوں سے جنت جنوں سے جس راستے سے علماء جانتے ہیں عربی جاننے والے ضرور بھی ضرور اللہ دین کی مدد کرنے والوں کی مدد کرتا ہی رہے گا اللہ نے یہ موقع دیے ان پانچ بنیادوں کو پانی پہنچانا ہے کلمے کو نماز کو روزے کو زکات کو حج کو اور حج کے بھی پانچ ہی دن زندگی کے پانچ دن قیامت کے میدان کے پانچ سوال اسلام کی بنیادیں پانچ حج کے دن پانچ اور چار مہینے اور سات مہینے اور سال کے لیے نکلنا ہے وہ بھی پانچ صفات کلمہ نماز علم و ذکر و اخلاص اس کے ساتھ یہ اس کی بنیادیں ہیں اسی لیے ہمارے حضرت احمد جی اللہ علیہ فرماتے تھے جس طرح اسلام کی یہ بنیادیں ہیں اسلام زندہ ہو جس محنت سے اس کی بنیادیں بھی یہی ہیں اخلاص ہو یکسوئی استخلاص قربانی توازو تحمل دعاؤں کی کثرت کو کچھ نہ سمجھنا اے اللہ تیرا کرم کے نے اس گندی زبان پر اپنا نام جاری کر دیا تیرا کرم کے ان ان پیروں کو تو نے اپنے راستے میں چلایا کہ ان بنیادوں کے ساتھ گلی گلی سے لے کے عالم کے کنارے تک جیسے ابھی اثر کے بعد سب نے ارادے کیے تھے یہ شرک کیا نہیں ایک مرتبہ مانا لیا صاحب رحمت اللہ کچھ بات فرما رہے تھے سامنے وہی ہمارے سیدھے سادے بےچارے میواد کے لوگ حضرت نے پوچھا ارے تمہارے کچھ سمجھ میں آئی یہ حضرت جی سمجھ میں آ گئی سمجھ میں آ گئی کیا کہی آپ نے نوں کہی آپ نے نوں کہی آپ نے نوں حضرت نے فرمایا تو تمہیں یاد ہو گئی میں نے جو کہی وہ تم مجھے سنا رہے ہو تو تمہیں یاد ہو گئی سمجھ میں آئی تو اس کو کہتے ہیں کہ جیسے لوگوں کو کمانا سمجھ میں آیا ہوا ہے نوکری کرنا فیکٹریاں چلانا کاروبار کرنا سمجھ میں آیا ہوا ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے وہ خود ہی اس راستے میں چل دیتے ہیں کہ اگر تمہیں ایک کام سمجھ میں آیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو اسی وقت میں نقد چلو اور اللہ کے راستے میں پھرو اس کو کہتا ہے سمجھنا سارا مجمع ہے نیتیں بھی کریں اور نقد کے مذہب جوڑ تو پانچ دن کا ہے کہ ہاں پانچ دن میں پانچ بر اعظم امریکہ افریقہ آسٹریلیا ایشیا اور یورپ یہ پانچ پانچ بر اعظم کے تقاضے ہیں پانچ دن کا جوڑ ہے اسلام کی بنیادیں پانچ ہے زندگی کے دن پانچ ہیں قیامت کے سوالوں کا جواب پانچ اس سب کی تیاری کے لیے اللہ نے پانچ دن کا جوڑ دیا ہے اس میں ہر ایک کے اندر کی آواز اے اللہ تو ہم سے ہماری اولاد سے ہماری پشتوں سے قیامت تک آنے والوں سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی سے ان تقاضوں پر جان و مال اور تیری دی ہوئی طاقتیں اس کو لگوا کر عالم پورے ہدایت کی ہوا چلا دے اے اللہ کرنے اول میں تو نے لہر چلائی تھی آگے کی سدیوں میں نے لہریں چڑھائی ہماری غفلت کی وجہ سے ہم بہت گر گئے بہت گر گئے بہت گر گئے ہمیں معاف کر دے اور ایک دفعہ پھر کرنا پھل کی لہر دوڑا دے خدا آج بھی آج بھی وہی ہے اور اپنی شکرت کے ساتھ اس پر یقین کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے نقد اپنی زندگیوں کے یہ چار مہینے اور چلار یہ صاحب رحمت اللہ تو یہ چلا تو بچہ جننے والی عورت کے نفاذ کی مدت ہے عورتوں کی طرح میں نے چلا دیا میں نے چلا دیا اور کسی کا شوہر مر گیا تو چار میں وہ بھی دس دن زیادہ دیتی ہے اس امت کے ایک ایک فرد کی پوری پوری جان و مال اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے محمد وسلم کی ہر و سنت ہر گھر ہر در پہنچ جائے اور اس کی آواز لگاتے ہوئے دنیا کے کسی کونے میں ہوں جیسے ایک صحابی کے ساتھ بیٹے ساتوں کی قبریں سات ملکوں میں کچھ ماں کے چلے ایسے پیدا ہوتے ہیں کچھ سپوت ہوتے ہیں جن کے ارادے جن کی نیتیں جن کی قربانیاں جن کی دعائیں اور جن کا اخلاص کہ ماں اصل من منہت اس محنت پر دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے ہمارے جی احمد اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا ہم بیٹھے ہوئے تھے مولوی صاحب ہمارا کام تو بہت آسان ہے میں کہ جی حضرت ہاں ہمارا کام تو بہت آسان میں کہا حضرت کیسے فرمایا اس محنت پر جس کو جو کچھ لینا ہے اللہ سے آخرت میں لینا ہے پھر جھگڑا کس بات کا ہاں جب نفس بیچ میں آ جاتا ہے میری چلے میں جو کہوں وہی یہ کہ بس اب یہ جگہ پیدا پھر مسئلے بنیں گے ہر ایک کی نظر آخرت پر ہو اللہ کی قدرت پر ہو اپنی جان مال لگا رہا ہو کسی سے کوئی ادرت توقع نہ ہو ایک اللہ کی ذات سے حسن ہو پھر اللہ وہ دیتے ہیں کہ بندہ لیتے تھک جاتا ہے اللہ دیتے نہیں تھکتے اس کے لیے میرے دوستو نیتیں کرو ارادے کرو ہمتیں کرو اور اگر یہ پانچ دنوں کے جوڑ میں بھی یہ تمہارے یہ ہمارے ذمہ دار جو تشکیلیں کرتے ہیں جماعتیں بناتے ہیں اگر دو دن کے بعد بھی بھیج دیں تو ہم جانے کو تیار صبح کو بھیجیں تو ہم جانے کو تیار کہ ہم یہاں صرف بیانوں کے لیے نہیں ہمارا کام تو عمل ہے ہم عمل کریں گے ہمت کر کے فرماؤ کون کون تیار ہو جی فرمائیے کہیں گے چل لیں گے جی فرمائیے شیر شاہ کراچی سے ایک جماعت ہے چلے کی نقد فرمائیے